لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا وَلَا وَلَا يَجِدُونَ يَجِدُونَ دُونِ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيًّا نَصِيرًا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار اور تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو اللہ کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے بس اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کریں گے بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائیں گے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادتی دیں گے اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی و انکار کیا انہیں المناک عذاب کریں گے اور وہ اپنے لیے سوائے رب کے کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عیسیٰ علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اور بہترین فرشتے بھی اللہ کی بندگی سے تکبر اور کشیدگی نہیں کر سکتے نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے بلکہ جو جس قدر مرتبے میں قریب ہوتا ہے وہ اسی قدر رب کی عبادت میں زیادہ ہوتا ہے بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں لیکن دراصل اس کا کوئی ثبوت اس آیت میں نہیں ہے اس لیے یہاں ملائکہ کا عطف مسیح پر ہے اور استنکاف کے معنی رکنے کے ہیں اور فرشتوں میں قدرت بنسبت مسیح علیہ السلام کے زیادہ ہے اس لیے یہ فرمایا گیا اور رک جانے پر زیادہ قادر ہونے سے افضلیت لازم نہیں آتی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کو لوگ پوجتے تھے اسی طرح فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے تو اس آیت میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے نہ رکنے والے بتا کر پھر فرشتوں کی بھی یہی حالت بیان کر دی ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی یا ان فرشتوں کی عبادت کیسی جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے بزرگ بندے ہیں اور اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے رکے منہ مو موڑے اور سرکشی کرے وہ ایک وقت اللہ ہی کے پاس لوٹنے والا ہے اور اپنے بارے میں اللہ کا فیصلہ سننے والا ہے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کا پورا ثواب بھی دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام بھی عطا فرمائیں گے ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ اجر تو یہ ہے کہ جنت میں پہنچا دیا اور زیادتی و فضل یہ ہے کہ جو لوگ قابل دوزخ ہوں انہیں بھی ان کی شفاعت ہوگی جن سے انہوں نے بھلائی اور اچھائی کی تھی لیکن اس کی سند ثابت شدہ نہیں ہاں اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پر ہی اسے روایت کیا جائے تو ٹھیک ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت و اطاعت سے رک جائیں اور اس سے تکبر کریں انہیں پروردگار دردناک عذاب کریں گے اور یہ اللہ کے سوا کسی کو ولی اور مددگار نہ پائیں گے جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان الدین عن عبادتی سید خلون جہن یعنی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں وہ ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے یعنی ان کے انکار اور ان کے تکبر کا یہ بدلہ انہیں ملے گا کہ ذلیل و حقیر اور خوار و ناچار کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے